يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد فله عذاب اے ایمان والو مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اگر کسی قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے ورثہ دیت کے مطالبے میں نرمی سے کام لیں اور قاتل اس کی ادائیگی میں خوش اسلوبی سے کام لے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور رحمت ہے اب جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ قصاص کا حکم نافذ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیں آزاد کو آزاد کے بدلے غلام کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کریں اور اللہ کے احکام کو بدل کر اپنی خواہش کے مطابق نہ کر لیں مفسرین نے اس آیت کا سبب نزول بنو قریضہ اور بنو نذیر نظیر کے و دیت سے متعلق آپس کے غیر عادلانہ نظام کو بتایا ہے بنو نظیر نے جاہلیت کے زمانے میں بنو قریضہ سے جنگ کی تھی اور غالب آ گئے تھے اس کے بعد سے کوئی نظری کسی قرضی کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایک سو وسق تقریباً پندرہ ہزار کلو گرام کھجور کے بدلے نظری قاتل جانبر ہو جاتا تھا اس کے برعکس قرضی نظری کے بدلے میں قتل کیا جاتا تھا اور اگر فدیے پر آپس میں اتفاق ہو جاتا تھا تو بنو قریضہ والوں کو دو سو وسق تقریباً تیس ہزار کلو گرام کھجور دینی پڑتی تھی یہ سراسر ظلم تھا اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو قصاص میں انصاف کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آزاد کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا ہاں اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دیتا ہے اور دیت لینے پر راضی ہو جاتا ہے یا مقتول کے بعض ورثہ معاف کر دیتے ہیں تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہوگی ایسی صورت میں مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ قاتل کو سہولت دیں اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں اسی طرح قاتل کو چاہیے کہ دیت ادا کرنے میں حتی الامکان تاخیر نہ کرے اور نہ اپنے کسی قول و فعل سے مقتول کے اولیاء کو ذہنی اذیت پہنچائے اب اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دینے کے بعد یا دیت لے لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیتے ہیں تو دنیا میں ان سے قصاص لیا جائے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا